ہشام نے بیان کیا ان سے یحییٰ نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے شعبان کے پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کی تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالی ثواب دینے سے نہیں تھکتا تم خود ہی اکتا جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے خواہ کم ہی کیوں نہ ہو چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1970